چھٹا حدیث جو بھی خدا اور آخری دن پر یقین رکھتا ہے اسے اچھا کہنے خاموش رہنے دیں اور جو خدا اور آخری دن پر یقین رکھتا ہے اور دوسرے اور آخری دن کے لیے اسے اپنا مہمان بننے دیں